جناب عمر بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کرتے تو سورج غروب ہونے کے بعد چلتے حتیٰ کہ جانے کے قریب ہو جاتا پھر سواری سے اترتے اور مغرب کی نماز پڑھتے کھانا طلب کر کے یا کرتے پھر عشاء کی نماز پڑھتے پھر کوچ کرتے اور بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے عثمان بن ابی شیبہ نے عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی سے بسیغ ان روایت کیا ہے جبکہ ابن مسنہ نے اخبرنی کہا ہے ابو علی کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو داود کو سنا وہ کہتے تھے کہ اسامہ بن سید نے حفظ بن عبید اللہ یعنی ابن انس بن مالک سے نقل کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ہو مغرب اور عشاء کی نماز جمع کرتے اور غروب شفق کے بعد پڑھتے تھے اور کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے زہری کی روایت از انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ از نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مثل ہے سنن داود حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چونتیس